الباب الثاني والخمسون وثلاثمئة باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب وغیرہ کی ممانعت کا بیان عن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد رواہ مسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کیا جائے مسلم